عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا ان سے معمر نے بیان کیا ان سے ابن تاؤس نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے منڈی سے آگے جا کر ملاقات کرنے سے منع فرمایا تھا اور یہ کہ شہری دیہاتی کا مال نہ بیچیں میں نے پوچھا اے ابن عباس رضی اللہ عنہ شہری دیہاتی کا مال نہ بیچیں کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ان کے دلال نہ بنیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوہتر